اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الرحمن وہ رحمان ہی ہے علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے اللہ فی الميزان کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اسی میں میوے اور کھجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں والحب ذو العصف اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے انسانوں اور جنات اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے رب المشرقین ورب المغربین دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہو گے کلو علیہ فان اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے هو في شأن آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی شان میں ہے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے دو بھاری مخلوقوں ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا معشر الجن الجن استطعتم تنفذوا من السماوات فانفذوا لا تنفذون فلون بسلطان اے انسانوں اور جنات کے گروہ اگر تم میں یہ بل بوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا گے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے يكذب بها المجرمون یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے ربکما تکذبان کتوں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے دواتا افنان دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انہیں دو باغوں میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں میں ہر پھل کے

جن وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فیہن قاصرات الطرف لم انس قبلهم ولا جان انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وَالْمَرْجَانِ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان جان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے هل جزاء الاحسان الا الاحسان اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دونوں ہی میں اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مدح دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل ابھی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انہی میں خوب سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مقصورات في الخيام وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے لم قبلهم ولا جان انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وہ جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے کرم والا بھی